بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں ساجد رضوی میں ہوں امتیاز حیدر جیا ناظرین چانوین کا یہ بالکل ہی نیا پروگرام جس کا نام ہے لیگل ایڈوائز ناظرین آپ تمام نے زندگی میں کہیں نہ کہیں یعنی ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں ایسی ناانصافیوں کا مشاہدہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور جس کا ڈٹ کر سامنا ہم نہیں کر پاتے ہیں ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلمس آتے ہیں جس کا سلوشن یا جانکاری ہم کہہ سکیں کہہ سکیں کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے کہ کیسے ہم اس سے لڑ سکتے ہیں تو چینل بین کا یہ بالکل ہی نیا پروگرام آپ تمام کی مدد کرے گا جو ہم لوگ اپنی زندگی میں پرابلم فیس کریں اس کے سلیوشن بتانے میں ایبسلیوٹلی ساجد اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم شہر کے مشہور اور ایکسپرٹ ایڈوکیٹس کو یہاں پر ہمارے ساتھ مدعو کریں اور خاص کر کے ہمارے ناظرین کے جو لیگل مشکلات ہوتی ہیں ان کا ہم سلیوشن ان کا ہم حل لے سکیں بالکل بہت ضروری ہے تو ناظرین آپ تمام لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا مقدمہ کیا ہے اور کس پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تو شاید سا میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹاپک بتائیں کہ کون سا ایسا مقدمہ ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے ایبسلیوٹلی ساجد آج کا ہمارا پہلا مقدمہ پہلا ٹاپک ہے women safety at workplace سے متعلق یعنی خواتین کی حفاظت سے متعلق جو کہ ان کے کام کرنے کی جگہوں پر انہیں مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے basically we are going to talk about that interesting topic اور میرے خیال سے آج کی ضرورت ہے اور اس جی۔ پر بات کرنا لوگوں کو اویئر کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری چینل بھی سمجھتا ہے ایبسلیوٹلی ساجد اور خاص کر کے ہم بات کریں ہمارے خواتین کے طبقے کی تو اکثر سماج میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں اپنے لیے آواز اٹھا نہیں پاتی ہیں اسپیشلی ان کے ساتھ پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی پرابلمس کو وہ اکنالج نہیں کرتی اگر آپ اکنالج نہیں کریں گے تو پھر اس کا سلیوشن کیسے پائیں گے بالکل تو ضروری ہے ناظرین ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ آج کے وہ کون سے سوالات ہیں جن کے جواب آج ہم لوگ اس پروگرام میں حاصل کریں گے جس کا نام ہے لیگل ایڈوائز تو شائستہ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو آپ ناظرین کو بتانے جا رہی ہیں تو آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے خواتین کے ساتھ کیا کیا نا انصافیاں کام کرنے کی جگہوں پر ہوتی ہیں ہمارا دوسرا سوال ہے خواتین کو اپنے کام کرنے کی جگہوں پر کیا کیا رکاوٹوں کو فیس کرنا پڑتا ہے ہمارا تیسرا سوال ہے انہیں سیکیور کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے لاز موجود ہیں ہمارا چوتھا سوال ہے ہم شکایت کو کس طرح درج کروائیں ہمارا پانچواں سوال ہے کیا وکٹمز ان لاز کے ذریعے خود کو بچا سکتے ہیں اور اکیوز یعنی خاتیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارا چھٹا سوال ہے ورکنگ انوائرمنٹ میں خواتین کے لیے ان کی حفاظت کے لیے کون کون سے ٹپس ہیں ساتواں سوال ہے کہ ویمن سیفٹی کیوں امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ یا پھر کمپنیز میں تو جی ہاں ناظرین یہ سات اہم سوالات ہیں جن کے جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے آج اسی پر ہم لوگ بحث کریں گے اس پروگرام میں لیکن ساجد اس سے پہلے ہم جو ہے ہمارے ناظرین کو ہمارے ساتھ موجود ایڈوکیٹ سے جو ہے متعارف کروا لیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے بامبے ہائی کورٹ اور انڈیا کے دیگر کورٹ کے قابل وکیل ہیں آپ سولمنل اور کارپوریٹ لائر ہیں public interest litigation including civil and writ family اور پراپرٹی میٹرز بھی دیکھتے ہیں تو ناظرین استقبال کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں ایڈوکیٹ شہزاد نقوی صاحب کا السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ چینل کے پروگرام میں تشریف لائے اور جو پرابلم ہے اس کے سلیوشن ان ناظرین تک آپ پہنچائیں گے جی بالکل ایبسلیوٹلی تو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک جو ہے آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہی ہے ویمن سیفٹی کو لے کر جو کہ اکثر خواتین جو ہیں اپنے کام کرنے کی جگہوں پر جو ہے فیس کرتی ہیں بالکل خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ گلوبل ریشو بھی دیکھیں تو انڈیا میں جو ہے وہ ورکنگ ویمن کا ریشو کافی کم ہے it is coming about nineteen percent اور سو لیکن اچھا۔ اس کے پیچھے کئی سارے فیکٹر ہوتے ہیں لیکن اس میں سے جو ایک فیکٹر ہمیں جو جلی طور پر نظر آتا ہے وہ ہے ویمن سیفٹی ایشوز کو لے کر تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہی آپ سے یہی ہے کہ خواتین کو ان کے کام کرنے کی جگہوں پر کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی نہیں سب سے پہلے تو آپ نے جو ٹاپک چوز کیا ہے بہت اچھا ٹاپک ہے اور لوگوں کو اس سے اویئرنیس ملے گی کہ ایگزیکٹلی جی۔ exactly کہ ان کو اگر کوئی ایسی سچویشن فیس کر رہا ہے تو اس کو پتا چلے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے جی ان کی سیفٹی کے لیے سب سے پہلے تو بیکاز ان کو ایک سیکشل آبجیکٹ کی طرح کوئی کوئی لوگ دیکھتے ہیں جی۔ سارے نہیں ہوتے لیکن سپوز اگر کسی کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے جی۔ تو وہ اس عورت کو اس لڑکی کو مطلب وہ یوز کرنے کے لیے مطلب ایک ایجنڈا بناتے ہیں اپنا جی۔ اگر وہ سینئر سینئر پوزیشن پر ہے تو وہ ان کو مطلب کام کے ذریعے پروموشن کے ذریعے الگ الگ ایجنڈا بنا بنا کر کر کے کے ان کو للچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یہ اچھا۔ ابھی بھی ایسا سوسائٹی میں ہوتا ہے یا کام کرنے کی جگہوں پہ کیسز آتے ہیں ایسے جی جی آتے ہیں نا بالکل اسی لیے تو آج بھی قانون ہے اگر یہ جی۔ نہیں ہوتا تو یہ سارے قانون ریڈنڈنٹ ہو جاتے مطلب ہاں۔ ضرورت نہیں پڑتی ان کے رہنے کی مطلب شاید یہ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر زمانہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اور جی۔ اس کے باوجود بھی اگر خواتین ہم لوگ کے درمیان ہے کام نہیں کر رہی سیف نہیں ہے تو بہت جی۔ سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے لیکن جانا چاہیں گے کہ اگر ایک لڑکی ہے فیمیل کو کو کو وہ ہے ہے کسی جی۔ کمپنی جوائن کرتی تو اس اس کے بعد کیا اور رکاوٹیں ڈیٹیل میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کی رکاوٹیں فار ایگزامپل جیسا آپ نے ابھی کہا تھا کہ اسے کمزور کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کیونکہ دیکھیے وہ تو نیچرلی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اتنا زیادہ ہیوی ورک نہیں ہے لیکن پھر بھی جب کام کر رہی ہیں تو کمپنیز کے کچھ رولس ہوتے ہیں ریگولیشنز ہوتے جی۔ ہیں اس میں بھی تھوڑا بہت رکاوٹیں ہو سکتی ہیں سو جی، جی۔ اس لحاظ سے کیا کہنا چاہیے نہیں سب سے پہلے تو خالی وہ کمزور نہیں سمجھا جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ عورت کمزور بھی ہو یا سب اس کو کمزور سمجھے لیکن ایک ٹارگیٹ کے حساب سے اگر کوئی پرسن ان اتھارٹی ہے یا کو کلیگ ہے اور ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ان کو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پریشرائز کر کے اچھا یا بیوقوف بنا کر کے یا جھانسے میں ڈال کر کے یا پروموشن کا لالچ دے کر کے یا تو کمپنی سے مطلب باہر نکالنے کی دھمکی دے کر کے اوکے بہت ساری ریزن یعنی یہ کہہ سکتے کسی مجبوری کا فائدہ اٹھانا کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ایسا کچھ یا تو ایک ماحول یا تو ایک ماحول کریٹ ہاں. کرنا وہ ایک اپنا ایجنڈا لے کر کے آئیں گے ایک ماحول کریٹ کر کے آئیں گے طریقے کے ماحول ہوتے ہیں جہاں پر خواتین جو ہیں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں جیسے اگر ان کو بلی کیا جا رہا ہے ایک کو کلیگ ہے مطلب وہ پریشان کر رہا ہے ان کو مطلب سیکشولی کلرڈ ریمارکس پاس کر رہا ہے اچھا، یا سیکچل ڈیمانڈس کر رہا ہے اچھا۔ یا ان اپروپریٹلی ٹچ کر رہا ہے تو یہ ایک طریقے سے سیکچل ہیریسمنٹ میں آ جاتا ہے یہ یا ہیوملیشن ہو رہا ہے اس کا جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اسے اس نگاہ سے بھی کوئی کوئی دیکھتا ہے کہ ویک ہے ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ کبھی کوئی فیمیل ورکر ہے کمپنی جوائن کرتی ہے اور اس میں جو ہے اس کے پاس بھی لڑکوں کی طرح بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود بھی کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جسے آپ بتانا چاہیں گے کہ اگر کوئی کمپنی جوائن کر لیتی ہے تو اسے کن کن مشکلوں کا اور سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سو دیٹ جو ویورس ہے اگر اس میں سے کوئی کام کر رہا ہے تو وہ تھوڑا اویئر ہے کہ نہیں ہمیں یہ لے کے چلنا ہے یہ ہاں. میرے ساتھ ہو چکا ہے اور میں اس تمام چیزوں کو جو ہے میں نے اپنے پر فیس کیا بالکل جی، اگر کوئی لا بن رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ تو تھا بیک گراؤنڈ میں اس کے جی. باوجود ہی وہ لا لایا جی، گیا ہے تو کیا رکاوٹیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں نہیں سب سے پہلے تو خالی ان کو کمزور نہیں سمجھا جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک انسان ان کو کمزور سمجھے لیکن ٹارگیٹ ضرور سمجھا جاتا ہے اچھا۔ اور سب نہیں سمجھتے وہ اس ذہنیت والے لوگ جو ایک کرمنل مینٹیلٹی والے رہتے ہیں کہ بھائی ان کو سیکشل یا ٹریک کرے ٹارگیٹ کرے کوئی نہ کوئی ایجنڈا بنے اس حساب سے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے جا رہی ہے وہ گھر سے نکل رہی ہے وہ محنت کرنے جا رہی ہے وہ آگے بڑھنے جا رہی ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے کہ ورکنگ انوائرمنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی ایک کو کلیگ ہے جی۔ بھلے وہ سیم پوزیشن پر ہو یا سینئر مینیجر لیول پر ہو جی۔ تو جی۔ ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب اگر ان پر سیکچولی کلر ریمارکس پاس کر کیا جا رہا اچھا۔ ہے اچھا۔ یا سیکچولی فزیکلی ٹچ uh, کیا جا رہا ہے جی۔ یا وربل ریمارکس پاس کیے جا رہے ہیں یا پاس اچھا۔ کیے جا رہے ہیں اچھا۔ سارے سیکشل ہیریسمنٹ باڈی شیمنگ وغیرہ اس میں آتے ہیں جی باڈی شیمنگ بھی ہوتا ہے کمنٹ پاس کیا جائے ود ان کلیگز اینڈ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے جا رہی ہے اس کو جی۔ اپنا اپنے کمپٹنسی کے کے حساب حساب سے سے بڑھنے اپنا کام کرنا ہے لیکن جی۔ جب وہ اس طریقے سے ہیرس ہو رہی ہے جی۔ تو مینٹلی اسٹریسڈ ہے وہ اور جب ایک انسان مینٹلی اسٹریس ہوتا ہے تو اپنی فل کیپیسٹی کے حساب سے وہ نہیں کام کر پاتا ہے اور اگر وہ فل کیپیسٹی سے نہیں کام کر پائے گا تو اس کا پروموشن کہاں سے ہوگا گروتھ کہاں سے ہوگا تو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے ایک بیریئر آ جاتا ہے تو بیچاری جو ہے مطلب وہ جھیل رہی ہے جا کر کے روز جی every day she is going there to work جی and every day she is facing the same harassment and that harassment is not ending until she acts upon it لیکن اس میں بھی تو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم ایکٹ بھی کریں گے تو کتنے لوگ یہ ہاں۔ سوچتے جی، ہوگا کیا جی، ہوگا جی، سماج کیا سوسائٹی کیا برائی تو نہیں ہو جائے گی ہماری بدنامی تو نہیں ہو جائے گی لینے کے دینے نہ پڑ جائے یہ پرابلم بہت بڑی ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا محفوظ رکھنے کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتے ہیں اکثر جی۔ دفعہ being a woman I can this کہ اکثر دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ محسوس ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ آخر یہ یہ یہ یہ کیا کیا کیا ہوا اس نے بولا تو یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے نا اسی چیز کو جو ہے ہمیں یہاں پر کلیئر کرنا ہے انہیں بتانا ہے کہ اگر آپ باہر ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہیں آپ کو وہ سمجھنا ہے کون سی چیزیں جو آپ کو ڈی جی۔ موٹیویٹ کریں آپ آپ کو وہ بھی سمجھنا ہے نہیں وہ تو جی۔ صحیح ہے لیکن صرف ایک دیکھیے مائنڈ سیٹ جی ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے جی لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا تو کیا ہماری بدنامی ہو جائے گی جی۔ کیا ہمارا پروموشن رک جائے گا کیا لوگ بولیں گے کہ ہم مطلب جھوٹا الزام لگا رہے کیا سامنے والا ہم پر جھوٹا الزام لگا دے گا کہ بھائی it was me who was doing this ہم ہم پروموشن کے لیے مطلب ہم ایڈوانسز کر رہے تھے یہ مینٹیلٹی جو ہے یہ غلط ہے یہ اگر آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو آواز اٹھانی ہے نقصان نہیں ہوگا آپ کا جی تو اس کی اچھا۔ وجہ سے کیا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ جو ہے آپ کا پروموشن جو ہے وہ ڈیو ہو جائے یا پھر آپ کو جو ہے لگاتار کسی طریقے کے بلیک میلز اور تھریٹ ہوں کہ آپ کو جو ہے کام چھوڑنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ ہاں بالکل کیونکہ کمپنی کا بھی اس میں نام خراب ہوتا ہے وومن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جی جی جی جی she can not be the company کو بھی مطلب ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے ایکچولی اس کا الٹا ہے اچھا۔ اگر کمپنی میں ایک کسی وومن کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو کمپنی کی بدنامی تب ہوگی جب کمپنی اس کے کمپلینٹ پر ایکٹ نہیں کرے گی اچھا اس پر جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اب آپ کو اچھا۔ آگے بتائیں گے ہم کہ جو لاز اس سے ریلیٹڈ ہے اس میں کیا ہے تو کمپنی کی بدنامی تب ہوگی in the event that they don't act on the complaint of the woman okay تو یعنی یہاں پر خواتین کو ڈرنے کی یا خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کمپنی جو ہے میری میرے خلاف جو ہے کوئی ریاکشن لے گی یا کوئی ایکشن لے گی بلکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس جو میرے ساتھ نا انصافی ہوئی اگر اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی گئی تو اس کی وجہ سے کمپنی بھی ٹربل میں آ سکتی ہے ایگزیکٹلی اور انفیکٹ ان کو نکالا نہیں جائے گا انفیکٹ ان کو ہے نا فری پیڈ لیو بھی مل سکتی ہے اچھا, اچھا۔ سمجھے for a period of three month she can get leave that too paid leave لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کمپلین کرنا چاہیے تو پروسیس ہی نہیں ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں جائیں کیسے جائیں کیونکہ کورٹ کچہری ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بولتے ہیں کہ کبھی اس کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اگر کوئی لڑکی اگر اس کا سامنا کرتی ہے تو پھر گھر والے بھی بولتے منع کیا تھا کام مت کرنا یہ ایک ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے جی۔ کیونکہ جس طریقے سے آپ کا لڑکا جا رہا ہے کام کرنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کی بیٹی بھی جا رہی ہے کام اس کو بھی جی۔ ضرورت ہے جی۔ ہے ٹھیک تو آپ اس کے کیریکٹر پر کوشچن نہیں کر سکتے اگر کوئی دوسرا کیریکٹر لیس ہے جی تو وہ ذمہ دار ہے تو آپ کو اپنی اولاد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا ہے آپ کو تو بلکہ سپورٹ کرنا ہے کہ مطلب ہم نے ہم نے ایجوکیشن دی ہماری جی۔ لڑکی اگر ہم کو اگر بتا رہی کہ ایسا ہے تو آپ کو سپورٹ کرنا ہے اس چیز کو جی۔ قانون بھی آپ کے لیے ہے بہت ساری لڑکی ہو ہو ہو یا یا وائف بہن کوئی بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی مطلب جی۔ بھی بھی مطلب however you related families اور فرینڈس کو کو کسی دوست یہ نہیں بولنا چاہیے تم یہ کرو گے تو تم بدنام ہو جاؤ گی یا فیملی ممبرز والوں کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم یہ کرو گے تو ہمارے خاندان کی بدنامی ہوگی اچھا یہ ذہنیت جو ہے یہ اب بدلنے کی ضرورت ہے تو یہیں پر جو ہے ہمارا میجر سوال اٹھتا ہے ساجد کے کمپلین کیسے درج کی جائے یا ایسے کچھ ادارے ہوتے ہیں جہاں پر خواتین جو ہے وہ خود بھی جا کر کر سکیں یا ان کے بحاف پہ کوئی کر سکے جی جی اصل میں ہوا کیا تھا نا کہ ایک Vishakha versus state of Rajasthan supreme court میں میٹر تھا یہ تو اس میں یہ ہو گیا تھا کہ sexual harassment at workplace اچھا یہ ریمپنٹ ہو گیا تھا اچھا تو سپریم کورٹ نے کافی ساری گائیڈ لائنز ایشو کی تھی کہ how a woman at workplace has to be protected from being subjected to sexual harassment okay تو بہت ساری اس میں گائیڈ لائنز ہے وہ کارپوریٹ لیول پر گورنمنٹ لیول پر سیمی گورنمنٹ لیول پر جو امپلائی uh, امپلائرز ہوتے ہیں ان کو فالو hmm. کرنی ہے اوکے تو ابھی کمپلین کرنا ہے تو مطلب کیا ہمیں ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن جانا ہے یا ہمارے کمپنی کے جو مینیجر ہیں یا سی او یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے بیکاز ان کو کمپلین کرنا ہے وہ لڑکی کرے تو کرے کسی کمپلین کیونکہ وہ تو آلریڈی شائع ہے ڈری ہوئی ہے اس کو کمپلین کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے کتنی مدت وغیرہ ہاں۔ ہوتی ہے اس کے اندر نہیں نہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی سب سے پہلے تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے اچھا۔ ڈرے گا وہ جس نے غلط کیا ہے جی اگر آپ اگر آپ کے خلاف اگر سیکچول ہیریسمنٹ ہوا ہے جی یا کسی اور طریقے کا ہیریسمنٹ ہوا at workplace mental harassment لے لیں آپ کسی نے ذہنی دباؤ پریشر بنا کیا ہے آپ کو جی تو وہ بھی سیکچول ہیریسمنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے ڈیفینیشن میں آتا ہے اچھا even humiliation it falls in the same category in the same definition of sexual harassment تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جا کر کے آپ کی ہر کارپوریٹ لیول پر یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی ہوتی ہے اچھا اوکے اچھا۔ ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا کہ دو ہزار تیرہ میں ایک ایکٹ آیا جو ایکٹ ہے sexual harassment of women at workplace two thousand thirteen in short اس کو پوش ایکٹ بولتے ہیں اچھا تو یعنی جی، یہ کافی ریسنٹ ایکٹ ہے جی کافی ریسنٹ ایکٹ ہے لیکن اس ایکٹ میں زیادہ تر وہی گائیڈ لائنس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے جو سپریم کورٹ نے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو جی۔ وشاکھا ورسز اسٹیٹ اور راجستھان میں جو گائیڈ لائنس لے ڈاؤن کی تھی جی جی, جی، تو اسی کے مد تحت یہ ایکٹ کو جو ہے انیکٹ کیا گیا ہے یہ ایکٹ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ اگر عورتوں کو کسی بھی طریقے کا سیکچل ہیریسمنٹ ہوا جی۔ بھلے وہ فزیکل ہو جی۔ بھلے وہ وربل جی۔ ہو یا بھلے بائی وے آف جیسچرز ہو یا بھلے بائی وے آف ہیوملیشن ہو یا by sending any sexually explicit pornographic videos اور امیجز اور اور سیکچولی اورینٹیڈ کمنٹس اور میسیجز تو یہ ایکٹ میں کور کیا جاتا ہے انٹرنل کمپلینٹ کمیٹی ہوتی ہے جو ہر کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے فارم کرنے کے لیے وہ کمپنی کا ٹینیور تھری تھری ایئرس تک کا رہتا ہے اس کے بعد فریش کمیٹی آتی ہے اچھا اوکے اچھا، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک عورت ہوتی ہے کمپنی کی جو ایک سینئر لیول کی امپلائی ہوتی ہے دیٹس ویری نائس جی بلکہ سرکار نے مطلب قانون اس طریقے سے بنایا کہ باقی جو ممبرز ہیں وہ بھی جی۔ وہ ہونا چاہیے جو عورتوں کے کاز کو اسپاؤس کرتے ہیں پروموٹ اچھا۔ کرتے ہیں اچھا اوکے تو ایک کمیٹی اس طریقے سے اگر آپ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی کو جا کر کے اپنی کمپلینٹ دیں گے جی۔ اور آپ نے مدت کی بات بتائی جی، جی، تو ٹائم پیریڈ تین مہینہ ہے جب آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ حادثہ حادثہ اچھا۔ جو اوفینس ہوا تھا اس ڈیٹ سے لے کر کے تین مہینے کے اندر آپ کو کرنا ہے جیسے کہ am am sorry to cutting you you and interrupting کیونکہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ جیسے ہم نے کہا کہ اکثر uh, خواتین جو ہوتی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں اب جب ڈر ہے تو وہ ہو سکتا ہے شاید آفس uh, نہ آئیں یا پھر اپنے کام کرنے کی جگہوں پر نہ جائیں یا پھر کسی طریقے کا you know overthinking and stress and everything تو کہیں uh, ان تمام مدت میں ان تمام جو پیریڈ ہے جب تک کہ وہ اپنی اسٹرینتھ حاصل کر سکے تو مطلب ایسی تو گنجائش ہونی چاہیے اتنے دنوں کی کہ وہ واپس آ سکے اور اپنی کمپلین فائل کر سکے نہیں نہیں تو اس کی میں دو پہلو ہے سب سے جی۔ پہلو تو کیسے جو تین مہینے کی مدت آپ کو بتائی جی اور اگر وہ کنٹینیوس اوفینس ہے مطلب اوور اے پیریڈ ہوتے جا رہا ہے ہوتے جا رہا ہے تو لاسٹ ڈیٹ سے لے کر کے تین مہینے اچھا یہ مدت اور دوسری کیسے ہوتی ہے کہ جو ایچ آر کی بات کی تھی آپ نے جی، جی، یہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ہیڈ کی اسپیسیفکلی کہ وہ اویئرنیس پروگرامس رن کرے کمپنی میں اچھا، کہ یہ یہ قانون ہے وومن کو لے کر کے اگر آپ کے ساتھ ایسے کسی بھی طریقے کا سیکشل ہیریسمنٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے بتایا آپ کو تو یہ یہ فورم ہے انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی آپ کو یہ کمپلینٹ کرنی ہے باقاعدہ اویئرنیس پروگرام ہر سال مینڈیٹری ہے اور انفیکٹ یہ آڈٹ ہوتا ہے یہ ڈسٹرکٹ آفیسر کو ان کو بھیجنا پڑتا ہے ایٹ لیسٹ ممبئی میں بھیجنا پڑتا ہے کہ ہم نے کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہم نے کتنے اویئرنیس پروگرام چلائے ہیں this is in case of corporate level سرکاری اگر رہیں گے تو ان کا ان کی کمیٹی الگ ہے اچھا جی۔ تین مہینے کا گریس پیریڈ بھی آپ کو اچھا۔ دیا جا رہا ہے ہاں، جی، ٹھیک ہے جی، تو تین مہینے کے گریس پیریڈ میں آپ کو یہ کرنا ہے اور دوسرا جیسے آپ نے بولا کہ اگر وہ کمپلین جھوٹی نکلی تو اس کا بھی پروویژن ہے اس کے اندر اچھا۔ ہاں اگر جو کمپلین کرتا ہے اس کی اس کی کمپلین جھوٹی نکلتی ہے تو ایز پر جو سروس لا ریسپیکٹو اسٹیٹس میں اپلیکیبل ہے اس کے تحت کاروائی ہوگی that person can end up losing job also that person may end up paying compensation also جی hmm. اور اسی طریقے سے جو آدمی رہتا ہے اگر اس کے خلاف پروو ہو جائے گا تو as per applicable service laws he in all possibilities could end up losing a job he will also have to compensate ان کو کمپنسیشن ہر جانا بھی دینا پڑے گا عورت کو hmm. اچھا کتنے ہر جانا ہوتا ہے لائک یہ یہ تو ڈیپینڈس کہ وہ کتنا کلیم کر رہی ہے اور also as per the act کہ وہ اس کی سیلری کتنی ہے اچھا, اچھا، یہ ڈسکریشن جو ہے وہ انٹرنل کمپلینٹ کمیٹی کے پاس یہ ہم نے وہ کارپوریٹ لیول اسی طریقے کا گورنمنٹ لیول کی بھی ہوتی ہے جی جی جی, جی۔ سمجھے آپ جی سیکشن سیون کے حساب سے ان کی بھی کمیٹی ہوتی ہے ان کا بھی وہ ایک وومن ہیڈ ہونا چاہیے which is called a chairperson تو اس طریقے کے وہاں بھی سیم پروسیجر ہے گورنمنٹ کا الگ کمیٹی ہے ان کی کارپوریٹ لیول کی الگ کمیٹی اور انفیکٹ آپ کو یہ بھی سن کے خوشی ہوگی کہ جس بھی اسٹیبلشمنٹ میں جی۔ دس سے کم امپلائیز ہے اچھا۔ یہ ان آرگنائز سیکٹر میں آتا ہے جی جی جی جی تو یہاں بھی اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے بھلے وہ جھاڑو پوچھا بھی لگا رہی ہو اچھا تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آتی ہے as an aggrieve person aggrieved woman okay مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کا کام کم ہے تھوڑا لوور کلاس جاب ہے تو انہیں کوئی اہمیت نہیں جی، ہے جی۔ وہ بھی مطلب کمپلین کر سکتی ہے بالکل عورت ہونا چاہیے اور اس ٹائپ کے ورک پلیس میں جی وہ اس کا امپلائمنٹ ہونا چاہیے بس اتنا ہی ہے and then she has to be subjected to sexual harassment جی جی ہاں، اس کے علاوہ مطلب یہ تو آپ کا جو اگر آپ امپلائڈ ہو تو آپ اپنے پلیس آف امپلائمنٹ میں جا کر کے یہ کمپلین کریں گے جی لیکن سپوز اس کے علاوہ جی آپ جا کر کے پولیس اسٹیشن میں بھی انڈر انڈین پینل کوڈ کے ویریس سیکشن ہوتے ہیں اسٹیشن اچھا۔ کو لے کر کے آپ ڈائریکٹلی جائیے پولیس اسٹیشن میں اپنی رپورٹ درج کرائیے اور قانون کے حساب سے کیسے کہ عورت آتی ہے تو اس کا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر رہتا ہے جی جی جی جی جی وہ عورت رہتی ہے اچھا ہاں، وہ بھی کمفرٹیبل لیول ہونا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی رہتی ہے سو دیٹ یو کمفرٹیبل تو قانون نے مطلب آپ کو امپاور کیا ہے تو آپ کمزور نہیں ہیں اگر آپ کمپلین کرنے جا رہی ہے تو یو آر امپاورڈ آپ دوسری عورتوں کو ہی بچا رہی ہے دوسری لڑکیوں کو ہی بچا رہی ہے کہ who could be subjected to sexual harassment by the same person absolutely and you don't have to worry کہ سامنے والا آفیسر جو ہے وہ کس طریقے کا ہوگا یا مجھ سے کیسے سوال کرے گا اف یو آر سیئنگ کہ وہاں پر جو ایک خاتون جو ہے آفیسر بھی موجود ہوں گی تو پھر ان کے کافی ایزی ہو جائے گا سرٹنلی نا اور جی۔ اگر آپ کا جو میڈیکل بھی بھی ہوتا ہے تو اس میں مینڈیٹری ہے کہ وومن ڈاکٹر ہونا چاہیے جی۔ اچھا، جی، سمجھے آپ تو مطلب آپ امپاور ہو رہے ہیں آپ کمزور نہیں ہیں آپ سماج کے پر فیور کر رہے ایک طریقے سے کہ دوسرے کے ساتھ بھی یہ نہ ہو ہم تو اپنے خلاف یہ چیز روک رہے ہیں لیکن ہم دوسرے کو ہی بچا رہے ہیں جی۔ آنے والی جنریشن کو بھی ہم ایک میسج پہنچا رہے ہیں جی۔ تو یو آر امپاورڈ اگر آپ کارپوریٹ لیول پر نہیں بھی کام کرتے آپ گورنمنٹ لیول پر بھی نہیں کام کرتے آپ انڈیویجل پر بھی کام کہیں کرتے ہیں تو آپ آپ then also the same applicable police station جا سکتے ہیں پولیس مدد کرنے کے لیے آپ کی آپ کی بدنامی نہیں ہوگی بدنامی کس کی ہوگی جو یہ چیز کر رہا ہے سزا جی۔ آپ کو نہیں ملے گی جی سزا اس کو ملے گی جو یہ کر رہا ہے تو ایک ڈیٹریمنٹ افیکٹ پہنچے گا سماج میں جی جی سماج میں ہی تو لوگ ہیں نا ہمارے بیچ میں سارے اچھے برے لوگ اور ہو سکتا ہے آپ کا ایک قدم دیکھ کے دوسروں کو بھی جو ہے انسپریشن ملے جی۔ دوسرے بھی جو ہے for example me too movement جہاں پر ایک نے جو آواز اٹھائی تو پھر تمام جو اتنے سارے جو ہمیں کیسے سننے کو ملے ایگزیکٹلی تو اس طریقے سے کسی ایک کو تو ہمت کرنی پڑے گی سو دیٹ جی۔ ہر کوئی جو ہے اپنے لیے بھی آواز اٹھا سکے جی بالکل اور کرمنل مینٹیلٹی جی۔ والے لوگ جو اس طریقے سے مطلب عورتوں کو ٹارگیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جنریشن سے ہوتا ہے اور چیزوں پر سختی لگائی گئی ہے جی۔ تاکہ جو ایک جو فیئر والا ماحول ہے وہ اترے نکلے کیونکہ آج کیسے ہو گیا ہے کہ مطلب پڑھائی لڑکا بھی کر رہا ہے لڑکی بھی کر رہی ہے اور ایک چیز چینج ہو گئی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لڑکا پڑھائی لڑکی دونوں پڑھائی کرتے تھے لیکن لڑکا کام کرتا تھا لڑکی نہیں کرتی تھی اپارچونیٹیز زیادہ تھیں وہ بھی بول سکتے لیکن اب یہ ہے کہ مطلب پڑھائی کیے تو آپ کو جاب کرنا ہے جی یہ ہماری ایک ہم اس میں مطلب ہاں، جی۔ یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ مطلب پڑھائی ہو گئی تو ہمیں کام کرنا ہی ہے جی۔ اگر آپ نہیں کام کرو that means you you know missing in life کی مطلب کیا کر رہے ہو آپ جی, جی، بالکل اور اتنی پاپولیشن جس طریقے سے ہماری ہے اور ہمارے وہاں جتنی فیمل جو کام کر رہی جو ورک فورس ہے بھلے تھرٹی پرسینٹ بھی ہے ہے بٹ لیکن ایک اماؤنٹ نمبر تو اتنے بڑے نمبر نمبر کو آپ کو پروٹیکٹ تو کرنا ہی ہے بالکل جی، جی۔ بالکل اور وہ نمبر اسمال بھی ہوتا تو بھی آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے بیکاز اگر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ جو سفر کر رہا ہے انسان جی وہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کے اس کے کیا کب آنسو بہا رہی ہے کس کے سامنے بہا رہی ہے اکیلے بہا رہی ہے تو اس کو اس چیز سے نکالنا ہے نا آپ کو یہ زبردستی یہ تو ایکسٹرنل فیکٹر ہو گیا جی ان انوائٹیڈ جی، مطلب ایک فیئر ہو گیا اور اسٹریس ہو گیا تو سرکار کو پتا ہے کورٹ کو بھی پتا ہے کورٹ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے اچھا جی مطلب کہ آپ ہی رہیں گے اچھا۔ اور جو جس نے آفینس کیا وہ رہے گا اور ان کے جو ایڈوکیٹس رہیں گے وہ رہیں گے پبلک نہیں رہے گی اوکے سو وہ آپ کو بدنامی والا یا آپ کی مطلب اور دوسری چیز کیسے ہو گیا ہے کہ عورتوں کو لے کر کے وومن اگر اور کمپلین کرتی ہے تو پیپر جی۔ میں بھی مطلب عورت کا نام نہیں ڈالا جائے گا اچھا آئیڈینٹی جو ہے وہ چھپائی جائے گی چھپائی جائے گی اور دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ یہ جو پوش ایکٹ ہم نے بتایا harassment of women at workplace والا ایکٹ ٹو تھاؤزینڈ تھرٹین اس کے تحت بھی جو انٹرنل کمیٹی کی جو رپورٹ ہے مطلب فائنڈنگز ہے یہ پبلک جی۔ نہیں ہو سکتی ہے بار تو بدنامی نہیں ہوگی مطلب سرکار نے اور کورٹ نے ساری چیزوں کو مطلب یعنی مد نظر اتنی سیفٹی دے رکھی ہے مطلب ہمیں جی۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر آپ مطلب آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ بھی بڑے پیمانے پر اور آپ کو جو اس کی فکر بھی نہیں کرنی ہے کہ بدنامی ہوگی نام آ جائے گا شکل آ جائے گی یہ آ جائے گا تمام چیزوں کو جو ہے جیسے کہ سر نے بتایا کہ وہ تمام چیزوں کو چھپایا جا سکتا ہے اور آپ کو بنا ریویل کیے صرف آپ کے کیس کو سنا جائے گا اس کو حل کیا جائے چھپایا جا نہیں سکتا چھپا رہے گا اور دوسری اچھا۔ چیز مطلب آپ نے اتنا اچھا ٹاپک آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اور اس وقت بھی جو دیکھ رہا ہے ٹی وی پر مطلب جو لڑکی دیکھ رہی ہے ان کے گھر والے دیکھ رہے ہیں تو مطلب میسج تو یہی ہے کہ آپ گھبرائیے مت جی آپ کی بدنامی نہیں ہوگی جی آپ کو امپاور کیا گیا ہے آپ کے جی۔ پاس طاقت ہے جی۔, جی اگر آپ کو کوئی کمزور سمجھ رہا ہے تو کمزور نہیں ہو اگر if you you you are are a been empowered جی لا دیر ٹو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اس وقت بھی آپ دیکھ رہی ہیں تو جا کر یہ کمپلین کرے اگر کوئی کا مطلب لیگل کمیٹی گورنمنٹ آرگنائزیشن اور اسپورٹس باڈی باڈی اور گورنمنٹ سیکٹر وغیرہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس اسٹیشن بھی جا کر کے آپ کمپلین کر سکتی ہیں آپ کا جاب نہیں جائے گا جیسے ہم نے بتایا آپ کو تین مہینے کی چھٹی بھی پیڈ لیو ملے گی تو کوئی نکال نہیں رہا ہے آپ کو اگر آپ کا کلیگ آپ کو یا آپ کا سپیریئر آپ کو یا آپ کا باس آپ کو یہ بول کے ڈرا رہا ہے کہ you land up losing job sorry the person جس نے کمپلین کیا ہے جس کے خلاف کمپلین ہوئی ہے as per the act act یہ پرووائڈ جی جی مطلب آپ پر کچھ مطلب گاج نہیں گرنے والی جی، ہے جی، جی، نہ آپ کا جاب جانے والا ہے نہ آپ کو مطلب اس درمیان اگر آپ اتنے مینٹلی اسٹریس ہے تو تین مہینے کی چھٹی بھی آپ کے لیے تاکہ آپ اس چیز سے باہر آئے بالکل یہ ایک اچھی انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا رہے جی، جی، ہیں اور میرے خیال سے شائستہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں یا آپ کمپلین جی۔ نہیں کرتے ہیں تو جو ظالم ہے ہاں، وہ تو آزاد گھوم رہا ہوتا ہے پرابلم کسے ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے آپ مطلب سہ رہے ہیں اور اس اس طریقے طریقے سے سے ٹو ساجد یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا کمپٹیٹر جو ہے اگر میل ہے تو وہ اس طریقے کا کچھ آپ کو مینٹل اسٹریس میں ڈال رہا ہے سو دیٹ آپ کی پرفارمنس میں بھی جو ہے کچھ اثر آ جائے گا آپ خود کو جو ہے دور کرتے کرتے کرتے ہو سکتا ہے آپ اپنی جاب چھوڑ دیں تو اس طریقے سے ایک یہ ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے بلیک میلنگ ہر جگہ پر ہے Absolutely. لوگ اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو راستہ پتا ہونا چاہیے کہ اس سے کیسے جی، بچنا ہے جی okay. جی اور اپنے حق کے لیے کیسے, کیسے کرنا نہیں نہیں بالکل جی۔ صحیح ہے اور اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے اس وقت اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ یہ مت سوچیے کہ مطلب وہ طاقتور ہے جی نہیں نہیں سوری طاقتور تو آپ ہے اچھا۔ اگر انگریزی میں ہم کہیں تو مطلب آپ شیرنی ہو آپ کا شکار نہیں ہو سکتا ہے اور اگر ہمیں حق پتا ہو تو آف کورس ہم کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو ہم لوگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو اویئر کرایا جائے ان کی پرابلم کا سولوشن بھی پہنچایا جائے تو سر جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ وشاکا کیس کے بعد جو ہے یہ ویمن سیفٹی کو لے کر جو ہے سپریم کورٹ نے بھی جو ہے گائیڈ لائنز دی ہیں تو یعنی یہ جو گائیڈ لائنز ہیں یہ صرف کچھ بڑے کارپوریٹس کے لیے ہیں یا پھر پرائیویٹس کے لیے بھی ہیں یا پھر گورنمنٹ جو اینٹیز ہیں ان کے لیے بھی ہیں خاص کر کے ویمن کو لے کر کون سی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں جی یہ اکرودی اسپیکٹرم ہے آپ ہاں۔ کا امپلائر بھلے گورنمنٹ ہو اچھا یا کارپوریٹ سیکٹر ہو جی یہ جو ایکٹ آیا ہے گائیڈ لائنس کے بعد جی۔ دو ہزار تیرہ میں جی harassment of women at workplace two thousand thirteen جی تو اس کے تحت مطلب بھلے آپ سرکاری دفتر میں کام کرتی ہو یا پرائیویٹ آفس میں کام کر رہی ہیں آپ جی تو بھی یہ لاگو ہے اچھا تو ایسا نہیں ہے مطلب آپ کو پروٹیکٹ کیا گیا مطلب قانون ہے آپ کے لیے جی اور اچھا، دوسری چیز کسی بھی سیکٹر میں آپ کام کر رہے جی، ہیں بھلے کسی بھی سیکٹر میں یہاں تک کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اگر ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے ہاں۔ مطلب ایک سمجھے ایک شاپ ہے جہاں دس سے کم لوگ بھی کام کر رہے ہیں جی، جی،, جی جی جی وہاں پر بھی یہ اپلیکیبل ہے جی اور دوسری چیز آپ کو ایک اویئرنیس پروگرام دیا جا رہا ہے ذمہ داری ہے مطلب ہر کارپوریٹ لیول کی اور ہر سرکاری آفس کی کہ جی۔ مطلب وہ اویئرنیس لائے کہ یہ یہ ایکٹ ہے جی،, جی جی آپ نے کہا اینولی جو ہے ایک ورک شاپ رکھا جی۔ جائے تاکہ جو عورتیں ہیں ان کو پتا چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں رکھا نہیں جائے مینڈیٹری ہے ایکٹ کے تحت یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے اچھا۔ تاکہ مطلب لا جو ہے مطلب ہر ایک ایمپلائی کو پتا چلے آدمی کو بھی عورت کو بھی آدمی اچھا۔ کو بھی پتا چلے تاکہ knows that if I do this this will be the result there will be repercussion I will not be scot free مطلب آپ ایسے کھلے نہیں گھوم سکتے قانون آپ کو پکڑے گا تو یہ ہے تو آپ نے جو ٹاپک ٹاپک اٹھایا اس حساب سے مطلب بہت بہت اہم ہے سارے لوگوں کو پتا نہیں رہتا ہمارے وہاں لا بہت سارے لوگوں کو جی۔ نہیں ہے جی تو ہم کہہ رہے تھے جیسے کہ ٹریولنگ وغیرہ میں جو ہے جی۔ اکثر خواتین کو پریشانی آتی ہے اگر انہیں آؤٹ اسٹیشن جانا ہو یا پھر کوئی زیادہ دور رہ رہے ہیں تو اس کے لیے کچھ گائڈ لائنس ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ ہوتا ہے جہاں پر خواتین کو ایک پرولیج دیا جائے جی جی ایک پروٹیکشن آپ کہیے ناٹ پریولیج سوری جی اس کا حقوق ہے اس کا رائٹ ہے مطلب اس کو سمجھا گیا ہے لا جی۔ میں سمجھا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں کوس آف امپلائمنٹ اگر آپ ڈورنگ کوس آف امپلائمنٹ آپ کی ورک پلیس سپوز اے جگہ پر ہے ممبئی میں ہے اور آپ کسی کمپنی کے ریلیٹڈ کام کے لیے آپ دلی جا رہی ہیں جی۔ تو اگر آپ دلی جا رہی ہیں اور وہاں پر اگر آپ کا مطلب کلیگ جو ہے وہ امپلائی اگر آپ کو سیکچل ہیریسمنٹ میں سبجیکٹ کرتا ہے اچھا تو یہ ایکٹ میں کور رہے گا because it is during course of employment آپ کے کام کرنے کے دوران یہ ہوا ہے جی جی،, جی جی جی تو یہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اس وقت تو please go in complaint you don't need to be scare جی جیسے کہ ہم بات کریں کہ کام کرنے کی جگہوں پر جیسے میرے ورکنگ آر جو ہیں وہ جی۔ بالکل مجھے سوٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن مجھے کرنا پڑے گا یہ چیزیں خاص کر کے عورتوں کے لیے ان کے لیے ٹریولنگ کا بھی جو ہے کافی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی انہیں جو ہے کافی کچھ دیکھنا پڑتا ہے سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں میٹرنیٹی لیوز وغیرہ ہو جائیں یا پھر اور دوسری جو لیوز ہیں تو یہ کیا یہ تمام چیزیں سیفٹی ٹپس میں آتی ہیں یہ گائیڈ لائنس میں آتی ہیں یہ تو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے نا میٹرنیٹی اچھا۔ لیو اچھا۔ دینا جی میٹرنیٹی لیو دینا یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے اچھا مطلب پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھی اچھا۔ تو وہ جو اس دور کی اس زمانے کی اور عورتیں مطلب اس تکلیف سے جو گزری ہے جی، جی، اس جی، کو سرکار نے مطلب انڈرسٹینڈ کیا ہے پارلیمنٹ میں جو الگ الگ سرکار آئی انہوں نے اس چیز کو سمجھا سمجھا ہے ہے کورٹس آف لا نے الگ الگ پی ایل میں الگ الگ گائیڈ لائن ایشو کی گئی ہے تو آج فائنلی آپ کے پاس مطلب ایک بہت اسٹرانگ لا ہے آپ کے فیور میں جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے آج یہ ہے کہ مطلب اگر وہ کام کر رہی ہے تو آپ کو اس کو ایک سیکشل آبجیکٹ نہیں بنا سکتے ہیں آپ جی، یا جی۔ آپ کو ہیومیلیٹ نہیں کر سکتے because of her gender because آپ کو آگے بتاتے ہیں جی۔ کہ article nineteen one G of the constitution of India talks about employment fundamental right so you have a fundamental right to work آپ کا حقوق ہے مطلب مولک ادھیکار ہندی میں ہم کہتے ہیں آپ کی آپ کا ایک حقوق ہے جی حقوق ہے کہ آپ کام کرو تو یہ آپ کا حق ہے یہ جی کوئی آپ پر مہربانی نہیں کر رہا ہے جی اور آگے بڑھنا بھی آپ کا حق ہے جی, جی۔ لیکن ایک آزاد طریقے سے وداؤٹ اینی پریشر اسٹریس جی جی not environment yes not being subjected to any sort of sexual ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں میں رہا ہوں کہ پروگرام میں وقت بہت کم ہے جی۔ uh, دیکھا جاتا ہے کہ فیک پرومیسز بہت زیادہ ہوتی ہے اسپیشلی لیڈیز کے ساتھ جی، کہ آپ جاب یہ لے لیں ابھی تین مہینے بعد آپ کا پروموشن ہوگا چار مہینے بعد ہوگا تو کیا اس طرح کے بھی کوئی کیسز ہیں یا اس طرح کے بھی کوئی قانون ہے کہ فیک پرومس اگر آپ نے فلفل نہیں کیا ہے جی تو پھر کیا ہوگا نہیں کیسے ہوتا نا اگر آپ کوئی کمپنی جوائن کر رہے ہو تو آپ کا مطلب جو پوزیشن ہے کمپنی میں آپ کو پتا ہے وہ جی۔ تو آپ کو بھی اپنا دماغ استعمال کرنا ہے کہ ہم کو یہ پوزیشن ملی ہے جی۔ اور یہ ہم کو یہ چیز پرومس کر رہے ہیں پرومس جی۔ میں مت آئیے آپ اچھا۔ آپ کو اپنی کمپیٹنسی کے حساب سے آگے آنا ہے اور آپ میں ہے اتنی ریٹرن اگریمنٹ ہونا چاہیے ہوتا ہی ہے نا وداؤٹ ریٹن اگریمنٹ آپ کیسے وربل پہ کچھ اتنا بلیو نہیں کرنا ہے کسی کو بھی نہیں آپ جب جو آپ کا کانٹریکٹ رہتا ہے جب آپ سائن کرتے ہو اس کو آپ صحیح سے پڑھو اور اس انٹرویو کے ٹائم پر ہی آپ ڈیسائیڈ کرو کہ یہ انسان ہم کو یہ چیز جو بول رہا ہے دس از ناٹ رائٹ یہ ہمارا استعمال کر مطلب فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے because I'm a woman تو آپ کو بھی مطلب ایک تھوڑا الرٹ رہنا ہے اور آپ کو افرنٹ جی۔ رہنا ہے جی۔ آپ کو ڈرنے کی جی۔ ضرورت نہیں ہے کہ مطلب جاب ملے گا نہیں ملے گا آپ پڑھ لکھ کر کے آگے آئے ہو آپ کمپیٹنٹ ہو جی بالکل ایبسلیوٹلی اور ہمارے پاس اتنے تمام حقوق ہیں اتنے سارے فریڈم ہیں اور اسپیشلی جب ہمارے کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے جہاں پر ہم اپنی آواز خود اٹھا سکتے ہیں سو وائی ناٹ یہ بہتر ہے کہ ہم جو ہیں بنا کسی معلومات کے یا پھر lack of you know knowledge ہم اپنے آپ کو خاموش کر کے بیٹھیں اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ تمام نالج جو ہیں وہ گین کر کے اپنے لیے خود آواز اٹھائیں نہیں نہیں بالکل نا کیونکہ دیکھیے ابھی کوئی کام کر رہا ہے تو ایک ورک کا اسٹریس الگ ہوتا ہے جی، وہ تو نیچرلی جی۔ رہتا بھی ہے جی، اب it depend on how you handle it وہ ایک نیچرل اسٹریس ہے وہ depend from person to person ابھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ کپلڈ وتھ سیکچوئل ہیریسمنٹ تو اٹ کمپاؤنڈز اٹ وہ مطلب آپ کو پہاڑ جیسے آ جاتا ہے آپ کے سر پر مطلب اسٹریس اتنا لیول آ جاتا ہے بالکل بالکل تو آپ کو لینا نہیں ہے آپ کو ایکٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بھی سمجھے ہمارے معاشرے میں مطلب جو عورت ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی بیٹی ہو کسی کی جی جو کام کرنے نکلی ہے جی۔ ہو سکتا ہے اس کی فائنینشیل نیڈز ویسی ہے شی از گون آؤٹ اس نے ہمت کی کام کرنے کے لیے تو قانون بھی اس چیز کو مطلب سمجھتا ہے ناظرین آج کے پروگرام سے اور جس مقدمے پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے اس سے یہ ہم لوگ سلیوشن نکال رہے ہیں کہ ایسا ابھی تک لگتا تھا جی۔ صاحب جیسا سر نے بتایا کہ جی۔ بہت خطرناک ماحول ہوتا ہے جس جی۔ طرح سے کیسز ہوتے ہیں لیکن یہ بات کرنے کے بعد پتا چل رہا ہے یہ تو بہت ایزی ہے اور بہت سارے لاز ایسے ہیں جو مطلب آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے قانون ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں بہت ساری جگہ پہ آپ کام کرنے میں ہو سکتا ہے پرابلم آپ کو ہو رہا ہو جی. لیکن اگر آپ قدم آگے بڑھائیں گے تو ضرور آپ کا ساتھ دینے کے لیے فرینڈلی تو یعنی بالکل اسے گھبرانے کی یا خوف زیادہ ہونے کی ضرورت ضرورت نہیں ہے کافی فرینڈلی ہے جیسے کہ سر نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنے سارے اسٹیپس ہیں کمپلین کرنے کے لیے بھی انہوں نے بڑی اچھی سے بتایا کہ ہم کس طریقے سے جا کے آئی سی سی ہمارے پاس ہوتا ہے وہاں جا کے کمپلین کر سکتے ہیں پولیس ہمارے پاس ہے جہاں پر ہمارے پاس لیڈی آفیسز ہیں تو ہمیں کسی بھی شعبے میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت, ضرورت نہیں ہے تو جی۔ اسی بات پہ ناظرین آپ تمام کی طرف سے سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ نے یہ پروگرام میں حصہ لیا اور بہترین طریقے سے چینل کے ناظرین کو بتایا کہ آپ اپنی آواز کیسے سیف انوائرمنٹ کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں بہت شکریہ سر شکریہ تو آپ کا کہ آپ لوگوں نے اتنا اہم ٹاپک اٹھایا تھینک یو سو مچ تو ناظرین جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی دنیا ہے جی لیکن ایسا بالکل نہیں ہے یہ خیالی غلط ہے یہ خیال میں بالکل نہیں رہی ہے کیونکہ یہاں پہ خواتین بھی رہتی ہیں اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے میجورٹی میں مردے ہوتے ہیں جی۔ اور مردوں کی دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہوتے جی، ہیں لیکن اگر کہیں چاہے وہ گھر ہو چاہے آفس ہو اگر وہاں پہ کوئی خاتون یا کوئی لیڈیز آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں سیف فیل کرائیں اور اگر ہمارے گھر میں خواتین ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے بھی کچھ سپنے ہیں ان کی جی۔ بھی کچھ سوچ ہیں ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں تو ان کے ساتھ ہم لوگوں کو قدم سے قدم ملانا چاہیے بہت ہی خوبصورت بات کہی ساجد تم نے کہ یہاں پر جو ہے ہمیں خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف خواتین کی نہیں بلکہ ان حضرات کی بھی ضرورت ہے جو کہ انہیں سپورٹ کرنا واقع چاہتے ہیں جو کہ واقع چاہتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کچھ ترقی کر سکیں بالکل ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ تمام کو پسند آیا ہوگا ہمارا یہ پروگرام اور انشاءاللہ ہمیں آپ تمام کی فیڈ بیکس کا بہت انتظار رہے گا تو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ شکریہ خدا حافظ